حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے نماز میں قے آ جائے یا نقصیر پھوڑ جائے یا کوئی چیز پیٹ میں سے منہ میں آئے یا مزی نکلے تو اسے چاہیے کہ نماز چھوڑ کر چلا جائے وضو کرے پھر اپنی نماز پر بنا کر لے بشرتے کہ اس اسنا میں کلام نہ کرے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1221